like بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ تھے علیہ حلت الحمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ داری دار جھوڑا تھا ما رأیت شیئا قط احسن منہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی بظاہر اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ داری دار جھوڑا تھا اب سوال یہ ہے کہ سرخ کپڑے یہ پہننا جائز ہے یا نہیں مرد کے لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شمائل ترمیزی کی شرح جمع الوسائل میں فقہا کے کل سات اقوال نقل کیے ہیں اور در مختار میں تو آٹھ قول ذکر کیے گئے ہیں بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے بعض نے ناجائز قرار دیا ہے بعض نے مستحب قرار دیا ہے لیکن اس سلسلے میں مولانا رشید احمد گنگو ہی اللہ کی بات کو اکابر نے زیادہ مستند قرار دیا ہے اور اسی پر فتوا ہے کہ سرخ جوڑا پہننا یہ جائز تو ہے لیکن تقوی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے وبه قال حدثنا محمود بن بن غيلان قال قال حدثنا حدثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق البراء عازب قال ما رأيت من خالہ لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بھی حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہتے ہیں کہ مارا تو میں نے نہیں دیکھا من زی لمتن لما کل میں بتا چکا ہوں کہ لمت کہتے ہیں وہ بال جو کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہو جائے فی حلت ہمراہ سرخ جوڑ جوڑے میں احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا جس کے بال پانوں کے لو سے ذرا نیچے ایسے آدمی کو میں نے نبی علیہ السلام خوبصورت نہیں دیکھا لہو شعر یزری نبی علیہ السلام کے بال یزریبو کا معنی ہے یسلو من کی نبی علیہ السلام کے بال مبارک یہ کندھوں تک تھے ما بین المن کی بین نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں سارا فاصلہ تھا میں بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھے چھوڑے تھے یہ خوبصورتی اور بہادری کی علامت ہے اگر اس لفظ کو ہم بوائد پڑھے تصغیر کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا اور اگر بعید پڑیں گے تو بعید کا معنی دور لم يكن بالقصير ولا بالطويل نبی علیہ السلام کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ آپس قد کے تھے وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابو نعیم یہاں محمد بن اسماعیل سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہیں میں کل بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ امام ترمیزی رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور اکثر روایات انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے لی ہیں لیکن یہاں یہ جو حدیث ہے یہ انہوں نے عن سے ذکر کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو جو روایت جو حدیث عن سے مروی ہو اس میں سما سننا یہ قطعی نہیں ہوتا اور روایت وہ کرے امام بخاری سے اور پھر عن ساتھ لائے تو محدثی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کی شان کے خلاف ہیں علامہ بجنوری رحمہ اللہ نے مواہب الدنیا میں اور اسی طرح علی قاری رحمہ اللہ نے جمع الوسائل میں اس حدیث کو لفظ حد ثنا سے لکھا ہے ابن حجر مکی کی جو شرح اشرف الوسائل ہے انہوں نے بھی حد ثنا سے اس کو نقل کیا ہے علامہ سیوتی رحمہ اللہ کی شرح زہر الحمائل میں بھی حد ثنا کے الفاظ ہے عن عن سے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ جس روایت میں عن ہو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی ہو یعنی وہاں سے ماں قطعی نہیں ہوتا باقی کتابوں میں یہ حد ثنا کے ساتھ ہے وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن ابن مسلم مسلم مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا ولا بالقصیر ولا بالکثیر اور نہ آپ زیادہ پس قد والے تھے بلکہ معتدل تھے معتدل تھے درمیان قد کے تھے سابق کی روایت میں لفظ آیا تھا رب آتن رب آتن کا معنی ہے درمیان قد والے تھے شسن الکفین والقدمین مکتبہ رحمانیہ کی جو کتاب ترمیزی ہے شمائل ترمیزی اس میں لفظ شسن کے نیچے لکھا ہے کشادہ کشادہ تو یہ شسن کی نیچے جو لفظ کشادہ لکھا ہے یہ غلط ہے اس وجہ سے کہ اسی لفظ شسن القفین والقدمین کی تشریح آگے دوسری روایت میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے خود ان الفاظ سے کی ہے کہ لفظ شسن و شسن الغلیز الاصابع من الكفین والقدمین خود امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے شاسن کا الغلیز الاصابع من الكفین والقدمین ہاتھوں اور پاؤں کی موٹی انگلیاں جب انگلیاں موٹی ہو اس کو کشادت تو نہیں کہتے ہیں خیر شسن الکفین والقدمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں یہ شسن موٹی تھی زخم الرق سے زخم الرق سے نبی علیہ السلام بڑے سر والے تھے نبی علیہ السلام کا سر مبارک یہ بڑا تھا زخم الکرادی سی زخم الکرادی سی کرادیس کردوسن کی جمع ہے کردوس کہتے ہیں ہڈیوں کے جوڑ کو بامحاورہ ترجمہ کریں گے زخم الکرادیسی نبی علیہ السلام کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے نبی علیہ السلام کے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے یہ بھی جسمانی قوت اور بہادری کی علامت ہیں طویل المسروبتی طویل المسروبتی طویل المسروبتی محاورہ ترجمہ اس کا کریں گے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر باریک بالوں کی لمبی دہاری تھی یہ لکھے طویل مصروفی نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر باریک بالوں کی لمبی دہاری تھی یعنی سینے سے لے کر ناخ تک بالوں کی ایک باریک داری تھی اسی مصروبہ کی تشریح آگے حدیث میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے خود اس کی تشریح کی ہے جی طویل المصروبتی نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر باریک بالوں کی لمبی داری تھی مسروبہ کی تشریح آگے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کی ہے دوسری حدیث میں آگے جو حدیث ہے وہ شعر من صدر السرہ یہ وہ بال ہیں جو سینے سے لے کر کے ناف تک ہو الدقیق باریک یعنی بالوں کی باریک داری ہو انہو ان گویا کہ یہ تلوار کی باریک دار ہیں تو یہاں با محاورہ ترجمہ کریں گے طویل نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر باریک بالوں کی لمبی داری تھی یا یہ ترجمہ کرے کہ طویل المسربتی سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک داری تھی یہ ترجمہ کریں طویل المصروبتی نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک داری تھی ایزام شاہ تکفا اسامشا جب آپ چلتے آگے لفظ تکفع تک ہے اس کی تشریح کل میں بتا چکا ہوں اور خود اس کی تشریح آگے راوی نے کی بھی ہے کانما گویا کہ من بن گویا کہ نبی علیہ السلام تلوان سے اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں جب آدمی اونچی جگہ سے ڈلوان سے نیچے اتر رہا ہو تو تیز بھی چلتا ہے ذرا قدم اٹھا کر چلتا ہے اور جک کر کے چلتا ہے تو نبی علیہ السلام کے چلنے میں یہ تینوں صفتیں تھیں ازا مشا تکفا تکف ان جب علیہ السلام چلتے تکفا تکف ان آپ قدم اٹھا کر کے چلتے جک کر چلتے تیز چلتے من سبب گویا کہ آپ سبب دلوان سے اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ارا قبل میں نے نبی علیہ السلام جیسا نہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ بعد میں کسی کو دیکھا دیکھے مرتبہ شروع سے ترجمہ عن البراء ابن عازب قال ما رأيت من ذي في حلة حمراء حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں مارا تو میں نے نہیں دیکھا من ذی کسی ایسے شخص کو جس کے پٹھے ہو یعنی بال کانوں کلو سے ذرا نیچے ہو ایسے میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا فی حلت سرخ جوڑے میں احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہو حسین ہو لہو شعر یزربو یسلو من کی ہی نبی علیہ السلام کے بال یسلو یہ پہنچ رہے تھے آ رہے تھے من کی ہی کندھوں تک عیدما بین المن کی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان وعیدہ تھوڑا سا فاصلہ تھا یعنی کندھے چھوڑے تھے لم یکن بالقصیر ولا بالطویل نہ تو آپ خط کے تھے بار سے زیادہ لمبے تھے اور نہ پس خط کے تھے اور نہ زیادہ لمبے تھے عن علي بن ابي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے ولا بالقصیر وہ نہ زیادہ پست قد کے تھے شسن الکفین والقدمین ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں موٹی تھی زخم الرأس نبی علیہ السلام کا سر مبارک بڑا تھا اعتدال کے ساتھ زخم الکرادیسی نبی علیہ السلام کی ہڑیوں کے جھوڑ تھے طویل المسروبتے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک داری تھی تکف ان جب آپ چلتے تو جھک کر کے چلتے قدم اٹھا کر کے چلتے تیز چلتے تو انما ان حد تو آپ ڈلوان سے نہیں اتر رہے ہیں لم ارا قبل ولا بسل ہوں میں نے نبی علیہ السلام جیسا نہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں میں نے کسی کو دیکھا فیامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ